اے نبی جب آپ واپس جائیں گے ان کی طرف تو بہانے لے کے آئیں گے فرما دیجئے کہ مت بناؤ بہانے ہم ہرگز تمہارے بہانوں کو نہیں مانیں گے اللہ نے ہمیں تمہارے احوال سے باخبر کر دیا ہے اور اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو چھپے اور کھلے کو سب کو جانتا ہے اور تمہیں آگاہ کرے گا ان تمام امور سے جو تم کرتے رہے ہو یہ کریمہ غزوہ تبوک کہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے دل میں کچھ عذر بیان جھوٹے کر رکھے تھے سوچ رکھے تھے کہ جب رسول پاک مدینہ میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بتا دیں گے ہمارے گھر میں بیماری تھی یا میری فلانا عذر تھا تو آپ مان جائیں گے آپ ابھی مدینہ میں تشریف نہیں لائے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے ہی رسول پاک کو ان کے ان غلط ارادوں سے آگاہ کر دیا گیا کہ نبی یہ منافقین آئیں گے اور آپ سے جھوٹے عذر پیش کریں گے آپ ان کو بتا دیں کہ ہمیں تمہارے احوال سے باخبر اللہ نے کر دیا ہے لیکن اب بھی اگر تم گناہوں سے معافی چاہتے ہو سچے مسلمان بننا چاہتے ہو اپنے نفاق سے توبہ کر لو سچے مسلمان بن جاؤ تو اللہ بھی اور رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا اگر صحیح ہیں تو اچھی بات ہے توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد ایت میں بھی اسی کا ہی ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے اگر یہ سچے مسلمان ہو جائیں توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے اور آگے فرمایا کہ نبی آپ ان سے اعراض کریں یعنی نہ ان پر ملامت کریں نہ ان کے ساتھ گہرا تعلق رکھیں بس ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں اور اگلی جو آیت ہے تیسری اس میں فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے آپ راضی نہ ہوں اور بالفرض اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اللہ کیسے راضی ہو کہ آپ نے کفر اور منافقت پر جب تک یہ قائم رہیں جب کفر اور منافقت سے یہ توبہ کر لیں پھر اللہ راضی ہوگا تو ان کو ملامت کی بھی ضرورت نہیں کہ منافق لوگ ہیں دل میں ایمان ہے نہیں ملامت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ سمجھنے سے